محمد یعنی جعفر کے فرزند نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پہلے صدمے کے وقت ہے یعنی اس کے بعد تو انسان غم کو آہستہ آہستہ برداشت کرنے لگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتالیس